حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حضرت زید بن سوحان اور سلمان بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا مجھے ایک چابک ملا جو میں نے اٹھا لیا تو ان دونوں نے مجھ سے کہا کہ اسے پھینک دے میں نے کہا نہیں اگر اس کا مالک مجھے مل گیا تو اسے دے دوں گا ورنہ اسے فائدہ اٹھاؤں گا پھر میں حج کے لے گیا اور مدینے بھی آیا تو میں نے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا انہوں نے کہا مجھے ایک تھیلی ملی تھی جس میں سو دینار تھے تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا آپ نے فرمایا ایک سال تک اس کا اعلان کرو چنانچہ میں ایک سال تک اس کا اعلان کرتا رہا پھر آپ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا ایک سال اور اعلان کرو میں نے ایک سال اور اس کا اعلان کیا پھر آپ کی خدمت میں آیا آپ نے فرمایا ایک سال اور اعلان کرو میں نے ایک سال مزید اس کا اعلان کیا پھر میں آپ کے پاس آیا اور رض کیا کہ میں نے کوئی ایسا آدمی نہیں پایا جو اسے جانتا ہو تو آپ نے فرمایا ان کی گنتی کو یاد رکھو اس کی تھیلی اور سر بند بھی اگر اس کا مالک آ جائے تو بہتر ورنہ ان سے فائدہ اٹھاؤ سلامہ بن کویل نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ اعلان کرنے کا حکم تین بار دیا یا ایک بار سننے ابو دبوت حدیث نمبر ایک ہزار سات سو ایک